دوسری سند وہ کہتی ہیں بری بات ہے کہ تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو میری ٹانگ دباتے تھے بس میں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی پھر آپ سجدہ کرتے حدیث نمبر اٹھارہ سو ترانوے مسن احمد